سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ بنی عمر و بن عوف میں باہم لڑائی ہو گئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور ان کے یہاں صلح کرانے کے لیے تشریف لائے جب عصر کی نماز کا وقت ہوا مدینے میں تو بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی اور اقامت کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا چنانچہ وہ آگے بڑھے اتنے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز ہی میں تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس صف میں آ گئے جو ان سے قریب تھی سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بتانے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو ختم کرنے سے پہلے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا رکتا ہی نہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ سے اپنی جگہ ٹھہرے رہنے کا اشارہ کیا ابو بکردی اللہ عنہ تھوڑی دیر نبی کریم کے حکم پر اللہ کی حمد کرنے کے لیے ٹھہرے رہے پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے آ گئے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی نماز پوری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو آپ کو نماز پوری پڑھانے میں کیا چیز مانے تھی انہوں نے عرض کیا ابن ابی قحافہ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب کوئی معاملہ پیش آئے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو نوے